ہم سب نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز اور تصویریں ضرور دیکھی ہیں نا جہاں کوئی مغربی وزیر اعظم وہ سائیکل پر دفتر جانے والی تصویریں بالکل وہی کوئی سائیکل پر جا رہا ہے کوئی صدر سپر مارکیٹ کی کتار میں کھڑا سبزیوں کا بھاؤ پوچھ رہا ہے یا کسی عام سے کیفے میں کافی پی رہا ہے جی ہاں اور جب انسان ایسی تصویریں دیکھتا ہے خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے رہنے والے تو فوراً سوچتے ہیں کہ واہ کیا سادگی ہے ہم, کہ کتنا کمال کا نظام ہے جہاں حکمران بھی ایک عام شہری ہے بالکل لیکن آج کی اس فکری نشست میں ہم جس تحریر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ وہ سادگی کے غبارے سے مکمل طور پر ہوا نکال دیتی ہے صحیح کہہ رہے ہیں آج کے اس مطالعے میں ہم سید جہانزیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کہ ایک انتہائی اہم اور چشم کشا مضمون کی تہوں میں اتر رہے ہیں اور یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے بالکل ہمارا مقصد معلومات کے اس امبار سے وہ خاص نقطہ نکالنا ہے جو دنیا کے معاشی اور سیاسی نظام کو دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل سکتا ہے لیکن جی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں گہرائی تک جائیں ایک بہت ضروری وضاحت کر دوں وہ غیر جانبداری والی بات جی اس کتاب میں اور خاص طور پر اس مضمون میں مغربی حکمرانوں عالمی مالیاتی اداروں اور اور سیونی استعماری نظام کے حوالے سے بہت واضح اور سخت نظریات پیش کیے گئے ہیں تو اس نشاست کا مقصد ان نظریات کی تائید کرنا یا کسی خاص سیاسی اور نظریاتی فریق کی حمایت کرنا ہرگز نہیں ہے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ سید جہانزیب آبدی کی اس تحریر میں موجود خیالات کو منوان اور پوری غیر جانبداری کے ساتھ سامنے لائیں اور ان کا تجزیہ کریں اور میری نظر میں یہ تجزیہ اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں خبروں کے جس سیلاب کا سامنا کرتے ہیں انسان کو اس کے پیچھے چھپے اصل حقائق سمجھنے چاہیے بالکل صحیح کا جب ہم معلومات کو صرف ظاہری سطح پر دیکھنے کے بجائے ان کے پس پردہ محرکات کو پرکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا تسلسل نظر آنے لگتا ہے جو عام حالات میں نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے تو چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں مضمون میں دی گئی ان مشہور مثالوں سے شروع کرتے ہیں جیسے جرمنی کی سابق چانسلر اینجلا مرکل جی وہ بہت بڑی مثال ہیں مطلب وہ برسوں تک پورے یورپ کی سب سے طاقتور لیڈر سمجھی جاتی رہیں لیکن میڈیا میں ان کا تاثر کیا تھا یہی کہ وہ کرائے کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی ہیں اور اپنا سودا سلف خود خریدتی ہیں اور برطانیہ کے وزرائے اعظم ڈیوڈ کیمرون اور بورس جانسن ان کی وہ تصویریں جہاں وہ ٹرین میں دھکے کھا رہے ہیں یا یا وہ سائیکل چلا رہے ہیں بالکل اور براک اوباما کا وہ بیانیہ کہ وہ تو ایک عام سے متوسط طبقے کے فرد ہیں تعلیمی قرضے اتارنے میں برسوں لگ گئے بظاہر تو یہ سب بہت متاثر کن ہے لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سادگی اصل میں طاقت نہیں ہے اچھا مصنف نے سادگی کو ایک بہت دلچسپ اصطلاح دی ہے ایک ادارہ جاتی پنجرا یا انسٹیٹیوشنل کیج ادارہ جاتی پنجرا ذرا اس پنجرے کی وضاحت کریں گی اس کا اصل مطلب کیا ہے دیکھیے سید جہان زیب آبدی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سادگی جسے ہم ان لیڈروں کی ذاتی خوبی سمجھتے ہیں دراصل ان کی بے بسی کی علامت ہے بے بسی کی علامت جی یہ ادارہ جاتی پنجرا ایک ایسا سخت مالیاتی اور قانونی ڈھانچہ ہے جس نے حکمران کو تو زنجیریں پہنا رکھی ہیں لیکن ان زنجیروں کی چابیاں عالمی کارپوریٹ اداروں اور سوہیونی سرمایہ داری کے پاس ہیں یعنی وہ بس دکھاوے کے لیے آزاد ہیں بالکل ظاہری طور پر یہ لیڈرز بہت سادہ نظر آتے ہیں عوام میں گھل مل جاتے ہیں لیکن اگر ہم ان کے دور اقتدار کی پالیسیوں کا جائزہ لیں تو کیا نظر آتا ہے تو کیا نظر آتا ہے اینجلا مرکل کی اسی سادہ زندگی کے پیچھے ان کی حکومت نے یورپی یونین کے مالیاتی بحرانوں کے دوران انہی عالمی بینکوں کو بچانے کے لیے عوام پر سخت ترین معاشی پابندیاں نافذ کیں وہ میجرز جی ہاں اور بورس جانسن کی سائیکل سواری کے پیچھے لنڈن کا وہ مالیاتی مرکز ہے جو صدیوں سے عالمی سرمایہ کو کنٹرول کر رہا ہے اور اوباما بھی تو بالکل اوباما بظاہر طلبہ کے قرضوں کا رونا روتے تھے لیکن ان کے دور میں ہی دو ہزار آٹھ کے بحران کے بعد وال اسٹریٹ کے ان بڑے بینکوں کو اربوں ڈالر کا بیل آؤٹ دیا گیا جنہوں نے معیشت تباہ کی تھی لیکن ایک منٹ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی پوچھیں کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک حکمران کم از کم قانون کے دائرے میں تو ہے کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا قانون کی پابندی کرنا بھی ایک سازش ہے میرا مطلب ہے کہ ایک عام انسان تو یہی سوچے گا کہ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو اس میں برائی کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور کتاب یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ قانون کی پابندی کرنا بری بات ہے تو پھر مسئلہ کہاں ہے مصنف کی دلیل یہ ہے کہ وہ قانون جس کی یہ حکمران پابندی کر رہے ہیں وہ بنایا کس کے مفاد کے لیے گیا ہے ہم یہ گہری بات ہے اس مضمون کی روح سے مغربی جمہوریتوں میں قانون کا ڈھانچہ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ فرد یعنی لیڈر تو اس کا پابند ہے لیکن وہ پورا ریاستی نظام ملٹی نیشنل کمپنیوں اور عالمی بینکاری کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے یعنی لیڈر کا کام صرف ایک ایک مینیجر جیسا ہے جی بالکل لیڈر کا کام اس مینیجر جیسا ہے جو ایک بہت بڑی فیکٹری چلاتا ہے مینیجر خود تو فیکٹری کے اصولوں کا پابند ہوتا ہے ٹائم پر آتا ہے عام سی گاڑی میں آتا ہے لیکن فیکٹری کا منافع جی فیکٹری کا سارا منافع اس نادیدہ مالک کی جیب میں جاتا ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے عوام کو اس مینیجر کی سادگی دکھا کر مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا حاکم بھی تمہارے جیسا ہی ہے بالکل جبکہ اصل حکمرانی اس عالمی مالیاتی استعمار کی ہوتی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے یعنی کیمرے کے سامنے وہ ٹماٹر خرید رہے ہیں اور کیمرے کے پیچھے ان کی حکومتیں غریب ملکوں کے وسائل کی خرید و فروخت کر رہی ہیں صحیح لیکن دیکھیں یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے یہ تو ہو گئی مغرب کی بات جب ہم اس ماڈل کا موازنہ تیسری دنیا اور خاص طور پر مسلم دنیا کے حکمرانوں سے کرتے ہیں تو تصویر بالکل الٹ جاتی ہے بالکل الٹ ہے ایک طرف تو یہ سائیکل چلانے والے لیڈر ہیں اور دوسری طرف تیسری دنیا کے وہ حکمران ہیں جن کے قافلوں میں درجنوں مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں عالی شان محلات ہوتے ہیں جی ہاں اور جنہیں کھلی لوٹ مار کی چھوٹ ملی ہوئی ہے یہ اتنا بڑا دوہرا معیار کیوں ہے اگر وہ عالمی نظام اتنا ہی سخت ہے تو تیسری دنیا میں اس کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو سید جہان زیب آبدی کا جواب بہت واضح ہے ان کے مطابق یہ دو الگ الگ نظام نہیں ہے بلکہ ایک ہی استعماری سکے کے دو رخ ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ وہ کیسے اس تحریر میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ استعماری نظام نے جان بوجھ کر تیسری دنیا کے حکمرانوں کو سوابدیدی اختیارات یا ڈسکریشنری پاورز دے رکھے ہیں hmm. وہاں ان پر وہ ادارہ جاتی پنجرا لاگو نہیں کیا گیا جو مغرب میں ہے کیونکہ اس کی ایک خاص معاشی حکمت عملی ہے اور وہ حکمت عملی کیا ہے جب کسی تیسری دنیا کے ملک کے حکمران کو کھلی کرپشن کی چھوٹ دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ حکمران اپنے ملک کے قومی خزانے کو ذاتی محلات اور غیر ضروری شاہانہ منصوبوں پر لٹاتا ہے جس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر خالی ہوتے ہیں مقامی کرنسی گرتی ہے معیشت تباہ ہو جاتی ہے اور جب وہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچتا ہے تو پھر وہ کہا جاتا ہے ظاہر ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے بالکل اور مصنف کے نزدیک یہی اس پورے کھیل کا اصل مقصد ہے یعنی انہیں جان بوجھ کر کرپشن کی چھوٹ دی گئی تاکہ وہ مقروض ہو جائیں جی جب وہ ملک ان عالمی اداروں کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے قرض دینے کے بدلے انتہائی سخت شرائط عائد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے قومی اثاثے بیچ دو عوام پر ٹیکس لگاؤ اپنی خارجہ پالیسی ہمارے حوالے کرو بالکل اس طرح وہ ملک اپنی معاشی اور سیاسی خود مختاری کھو بیٹھتا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ تیسری دنیا کے لیڈرز کی یہ شاہانہ عیاشی دراصل اس عالمی شکنجے کی سب سے بڑی سہولت کار ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغربی حکمرانوں کی سادگی ایک کنٹرولڈ غلامی ہے اور اور تیسری دنیا کے حکمرانوں کی یہ کھلی کرپشن ایک عیاشی پر مبنی غلامی ہے اور ان دونوں کا حتمی فائدہ اسی عالمی سہیونی مالیاتی نظام کو پہنچ رہا ہے لیکن لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنے دیں کیا ہم یہ کہہ کر اپنے کرپٹ حکمرانوں کو مکمل طور پر بری الزمہ قرار نہیں دے رہے ہیں یہ تنقید اکثر ہوتی ہے ہاں نا کیا مصنف کا مطلب یہ ہے کہ تیسری دنیا کے ان مقامی لیڈروں کا اس لوٹ مار میں اپنا کوئی قصور نہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی خامیوں اور اپنی نااہلی کا سارا ملبہ اٹھا کر کسی عالمی سازش پر ڈال رہے ہیں یہ ایک بہت فطری اور جائز تنقید ہے لیکن اگر ہم کتاب کے متن کو غور سے پڑھیں تو مصنف مقامی حکمرانوں کو بالکل بری الزمہ قرار نہیں دے رہے ہیں اچھا تو ان کا موقف کیا ہے پھر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان حکمرانوں کے ہاتھ صاف ہیں در حقیقت وہ انہیں اس عالمی جرائم پیشہ نیٹورک کے انتہائی رضامند اور لالچی اعلی طور پر پیش کر رہے ہیں مقامی شراکت دار بالکل لوکل پارٹنرز ان مقامی حکمرانوں کو معلوم ہے کہ وہ اپنی عوام کا خون چوس رہے ہیں لیکن وہ اس عالمی نظام کے ساتھ ایک غیر اعلانیہ معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں کہ تم ہمارے وسائل لوٹو اور ہمیں یاشی کرنے دو جی وہ اپنے ملک ملک کے وسائل عالمی کارپوریشنز کے حوالے کرتے ہیں اور بدلے میں یہ عالمی نظام انہیں بادشاہوں جیسی زندگی گزارنے اور بینکوں میں دولت چھپانے کی ضمانت دیتا ہے یعنی وہ مظلوم نہیں ہے وہ برابر کے شریک ہیں جی مصنف کا اصل زور اس بات پر ہے کہ ہمیں صرف ان مہروں کو دیکھ کر غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس ہاتھ کو بھی پہچاننا چاہیے جو ان مہروں کو چلا رہا ہے یہ تو ایک بہت ہی خوفناک ملی بھگت کی تصویر کشی ہے مگر یہاں سے ایک اور ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے آخر استعمار کو دو مختلف ماڈل بنانے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی یہ ایک اہم نقطہ ہے مطلب کیا پوری دنیا میں ایک ہی جیسا ماڈل مثلا سب کے لیے سائیکل چلانے والا ماڈل نہیں چلایا جا سکتا تھا ان پس پردہ محرکات کے پیچھے مصنف کیا وجہ بیان کرتے ہیں اس کا جواب نفسیاتی انجینئرنگ اور تہذیبی حکمت عملی میں چھپا ہے نفسیاتی انجینئرنگ جی سید جہانزیب آبدی بتاتے ہیں کہ استعمار نے ہمیشہ یہ اصول اپنایا ہے کہ ہر خطے کی مقامی نفسیات اور صدیوں پرانی تہذیب کو سمجھ کر اس کے مطابق حکمرانی کا ماڈل ترتیب دیا جائے تو مغرب کی نفسیات کیسے مختلف ہے اگر ہم مغربی دنیا کی تاریخ دیکھیں تو وہاں کے عوام نے صدیوں تک بادشاہتوں اور چرچ کے خلاف طویل اور خونی جدوجہد کی ہے ہاں انقلاب فرانس اور وہ سب بالکل ان تحریکوں کے بعد وہاں کے عوام کے ذہنوں میں مساوات اور قانون کی بالادستی کے تصورات بہت گہرے رچ بس گئے ہیں صحیح اگر آج کے دور میں امریکہ یا برطانیہ کا کوئی حکمران اپنے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تیسری دنیا کے حکمرانوں کی طرح کھلی عیاشی کرے گا تو وہاں کی عوام اسے برداشت نہیں کرے گی شدید بغاوت ہوگی اور وہ پورا سرمایہ دارانہ نظام خطرے میں پڑ جائے گا اس لیے وہاں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو سادگی کا دھوکہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سسٹم پر اندھا اعتماد رکھیں جی کہ دیکھو نظام بالکل شفاف ہے حکمران بھی تمہاری طرح سائیکل پر ڈھکے کھا رہا ہے اور اس کے برعکس تیسری دنیا کی نفسیات خاص طور پر مسلم دنیا کی وہ مختلف ہیں بہت مختلف ہے ہماری تو پوری تاریخی بادشاہوں سلطنتوں اور درباری آداب سے بھری پڑی ہے یہاں صدیوں سے حاکم اور محکوم کا کلچر چلا آ رہا ہے بالکل یہاں کے لوگ اپنے ذہنوں میں طاقت کا تصور ہی ایک شان و شوکت والے حاکم کی صورت میں دیکھتے ہیں یعنی جب یہاں کا کوئی عام شہری اپنے لیڈر کو لمبی گاڑیوں کے قافلے اور پروٹوکال میں دیکھتا ہے تو وہ بغاوت کرنے کے بجائے وہ لاشعوری طور پر مروب ہو جاتا ہے وہ اسے طاقت کا قدرتی حق سمجھ لیتا ہے واہ مصنف کے مطابق عالمی استعمار نے اس نفسیاتی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے عوام کو دبانے کے لیے ایک جابر اور ظاہری شان و شوکت والے حکمران کی ضرورت ہے تاکہ عوام ہمیشہ ان مقامی فرونوں کے خوف اور دبدبے کے سائے میں رہے اور کبھی اس قابل ہی نہ ہو سکے کہ اس سے آگے بڑھ کر عالمی نظام سے کوئی سوال کر سکے اور میرے خیال میں اس نفسیاتی انجینئرنگ کا سب سے المناک پہلو وہ ہے جو ہمارے اپنے رویوں میں نظر آتا ہے وہ کیسے جب ایک ترقی پذیر ملک کا شہری انٹرنیٹ پر ان مغربی لیڈرز کی سادگی کی ویڈیوز دیکھتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے بالکل صحیح کہا وہ اپنے نظام کو کوستا ہے اور مغرب کو اپنا آئیڈیل مان لیتا ہے وہ بس یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح اس شفاف مغربی معاشرے کا حصہ بن جائے اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ دھوکہ مکمل ہو جاتا ہے سعید جہانزیب آبدی کا مضمون اسی تلخ حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے جب تیسری دنیا کے عوام اپنا سارا غصہ صرف اپنے مقامی حکمرانوں تک محدود کر لیتے ہیں اور مغرب کو نجات دہندہ سمجھنے لگتے ہیں تو وہ اس اصل عالمی مالیاتی استہمار کو کبھی پہچان ہی نہیں پاتے ان کی نظر کبھی اس کارپوریٹ مافیا کی طرف نہیں جاتی جو ان کے مقامی لیڈر کی کرپشن کی آڑ میں ان کے ملک کا سونا اور ساحل کوڑیوں کے بھاؤ خرید رہے ہیں جی وہ مقامی مہروں سے لڑتے رہتے ہیں اور اصل کھلاڑی اندھیرے میں بیٹھ کر کھیل جیتتا رہتا ہے دوسری طرف جب مغربی عوام ان ترقی پذیر ممالک کی لوٹ مار کی خبریں سنتے ہیں تو وہ اپنے سادہ حکمرانوں پر مزید فخر کرتے ہیں یہ سمجھے بغیر کہ ان کے ملک کی ترقی دراصل تیسری دنیا کے اسی استحصال پر کھڑی ہے تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے مطلب ہم نے تاریخ معیشت اور نفسیات پر بات کی لیکن سیکھنے والوں کے لیے اس مطالعے کی کیا اہمیت ہے عملی طور پر کیا فائدہ ہو سکتا ہے آج کے دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے اس فکری جائزے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ خبروں کو دیکھنے کا زاویہ بدل دیتا ہے تنقیدی سوچ پیدا کرتا ہے یعنی کرٹیکل تھنکنگ جی جب انسان اس نظریے کو سمجھ لیتا ہے تو اگلی بار جب وہ کسی طاقتور لیڈر کی عام انسانوں جیسی تصویر دیکھتا ہے تو وہ جذباتی نہیں ہوتا وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ اس کے پیچھے معاشی حقیقت کیا ہے اور جب وہ اپنے ملک کے حکمران کا پروٹوکال دیکھتا ہے تو وہ صرف اسے گالی نہیں دیتا بلکہ اس عالمی معاشی زنجیر کو بھی سمجھتا ہے یہ سوچ انسان کو گمراہ ہونے سے بچاتی ہے یہ واقعی بہت اہم ہے کہ ہم ظاہری تصویر کے پیچھے چھپی عالمی پالیسیوں کی حقیقت جانے آج کی اس نشست نے ثابت کیا کہ دنیا بھر کا مروجہ سیاسی ڈھانچہ چاہے وہ مغرب کی شفافیت کا نقاب پہنے ہوئے ہو یا تیسری دنیا کی کرپشن کا پردہ ہو جی دونوں کا مرکز عالمی اور سیونی سرمایہ دارانہ نظام کی گرفت ہے اور اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے اس سے ایک انتہائی اہم اور چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا ذرا سوچیں اگر مغربی دنیا کے عوام جو اپنی جمہوریت کے نشے میں ہیں اور تیسری دنیا کے وہ عوام جو اپنے حکمرانوں سے تنگ ہیں اگر ان دونوں کو اچانک ہی حقیقت پتہ چل جائے کہ ان دونوں کا استحصال کرنے والا نادیدہ عالمی مالیاتی نظام ایک ہی ہے تو کیا ہوگا کیا کمال کا سوال ہے کیا ان نفسیاتی ماڈلز اور فریب کے ٹوٹنے سے یہ پورا عالمی استعماری ڈھانچہ زمین بوس ہو سکتا ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر باشعور انسان کو خود تلاش کرنا ہے واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے حقائق کو کھودنے اور ان کے پیچھے چھپی عالمی بسات کو سمجھنے کا یہ سفر بہت ضروری ہے آج کے اس مطالعے میں ہمارے ساتھ اس فکری جائزے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ اگلے جائزے تک چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے رہیے خدا حافظ